اور سنت ہی کی بنیاد ہے اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کے اصول بنیادی طور پر چار ہیں کسی بھی شرعی حکم کے ثبوت کے لیے یا تو وہ مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا وہ مسئلہ صحابہ کرام کے فتو اور ان کے اجماعی فیصلوں سے ثابت ہے یا وہ مسئلہ قیاس قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دونوں چیزیں بے آئینی ہی ہوں ایک چیز کا حکم حدیث سے ثابت ہے تو دوسری چیز کا حکم بھی اسی حدیث سے ثابت کیا جائے گا کہ چیزیں دو ایک ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیروئن نہیں تھی نشے کی چیز ہے وہاں صرف انگوری شراب تھی گڑمبا نہیں تھا بیر نہیں تھی تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ہیروئن جو انتہائی نشہ اور مادہ ہے یہ تو حضور کے زمانے میں تھی نہیں تو حکم کیسے معلوم ہوگا اب علماء کی ضرورت پیش آتی ہے کہ امت کے نئے نئے جو مسائل ہیں اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں علماء کرام آئے انہوں نے کہا کہ بھائی شراب اور ہیروئن میں فرق کیا ہے مادہ الگ ہے لیکن دونوں کی حقیقت ایک ہے شراب میں بھی نشہ ہے ہیروئن میں بھی نشہ ہے شراب میں بھی نشہ ہے گڑمبے میں بھی نشہ ہے شراب میں بھی نشہ ہے بیر میں بھی نشہ ہے جب حکم ثابت ہو گیا شراب کے بارے میں کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے تو دیکھی علت کے نشہ کی چیز اسلام میں حرام ہے اگرچہ کہ یہ چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو کہنا یہ ہے کہ اصول شرح کو بنیادی طور پر ماننا پڑے گا تو فقہ نے یہ بات کہی ہے جہاں کہیں دو چیزیں یا تین تین چیزیں ثابت ہوں اور ایک حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یا کتاب اللہ کے ارشاد سے ثابت ہو وہی چیز کا حکم دوسری چیز پر لگایا جائے ورنہ تو موجودہ زمانے کی ایسی نت نئے طور و طریق بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ وہ چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھے پلین سے متعلق مسائل ہیں پلین کا وجود حضور کے زمانے میں کہاں تھا یہ سب علماء ہیں اس لیے جہاں ہمارے لیے سب سے بنیادی جو اصل ہے وہ کتاب اللہ حجت ہے وہی سنت رسول اللہ بھی حجت ہے وہیں اجماع صحابہ بھی حجت ہے یہ بات یاد رکھنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو طرح کی روایاتیں آتی ہیں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے قانون نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل وہ ہے جو قانون ہے اس سبق کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں انشاءاللہ بہت سے اشکالات دور ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو سنت کہلاتا ہے سنت والا جو عمل ہے قانون ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے مگر عمل آپ کی ذات تک ہی ہے اس کو قانون نہیں بنایا گیا مثال روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا عن بن مغیر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح قوم فبال و فبال فال حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک کوڑا کرکٹ کے پاس جہاں کچرے دان تھا وہاں تشریف لائے آپ علیہ السلام نے وہاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشہ فرمایا پھر وضو بھی کیا پھر مساح کیا تو اپنی پیشانی کے بقدر یعنی چوتھا جو حصہ ضروری ہے مساح کا اتنی مقدار تک پگڑی مبارک کو ہٹا کر مساح کیا پھر پگڑی درست فرما لیے یہ روایت ترمیزی میں ہے نسائی میں ہے سیاہ روایات میں ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے سنت نہیں حدیث ہے سنت نہیں ہے پھر آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب فرمایا ہے اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری زمانے کا واقعہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں اتنی شدت کا درد تھا کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے دیگر محدثین نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے فرمایا کہ وہاں بیٹھنے کی کوئی صاف جگہ نہیں تھی خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تاکید فرمائی سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب حدیث حدیث حدیث نہیں حدیث تو قانون اور حجت نہیں ہوا کرتی حدیث بعض مرتبہ سرکار کے لیے خاص ہوتی ہے امت کے لیے سنت ہے جو قانون ہے اسی لیے مسلم کی روایت ہے ابن ماجہ میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے سرکار نے کیا فرمایا علیکم بسنتی بھی سنتی الخلفاء الراشدین اے میرے صحابہ میری سنت کو خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو علیکم بھی حدیث ہی نہیں فرمایا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانا چاہا اتفاق ایسا ہوا کہ ضرورت پر میں حضرت حفصہ کی چھت پر چڑھا بیٹی حضرت حفصہ گئے تھے باپ ملنے کے لیے بیٹی سے فرماتے ہیں جو ہی میں چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے ہیں مگر میری نظر یہ پڑی کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کعبے کی طرف تھا دیکھا آپ نے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا تستقبل تک ولا تستدبروها قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ والا کن شرق و وغیرہ مشرق یا مغرب کی جانب جو قبلے کی نہ منہ ہوتی ہے نہ پیٹ ہوتی ہے ادھر رخ کرو ہمارے لیے قبلہ مغرب کی طرف ہے تو پھر ایسی صورت میں مغرب کی طرف ہمارے پاس قبلہ ہے تو مغرب اور مشرق یہ دونوں سمت جو ہوتے ہیں نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنا ہے خاص طور پر قبل ہے مغرب کی جانب اگر آدمی مشرق کی جانب منہ کرے گا تو مغرب کی طرف پیٹ ہو جائے گی مشرق کی طرف جو ہے آدمی پیٹ کرے گا منہ جو ہے مغرب کی طرف ہو جائے گا یہاں کے لیے جو حکم ہے شمال اور جنوب ہے مدین مدینے کے لیے اور مکے کے لیے جو حکم تھا وہ حکم یہ ہے کہ لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا مشرق اور مغرب کی جانب رخ کر کے تم پیشاب کیا کرو اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ سیدنا صحیح خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت یہ کہہ رہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ قبلے کی طرف تھا علماء جواب دیتے ہیں یہ حدیث ہے سنت نہیں حدیث ہے سنت نہیں حدیث میں تخصیص ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک نے بعض علم محدثی نے یہ فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی اڑتی نظر کی وجہ سے صحیح دیکھ نہ پائے ہوں گمان کے طور پر ذکر کیا ہو حقیقت کے اعتبار سے ایسا نہ ہو بعض محدثین نے کہا اگر مان بھی لیا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محتاط آدمی ہے غلط نہیں بول سکتے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ سلاۃ وسلام کا مقام کعبے سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے سوچنے کی بات کعبہ درو دیوار کا نام ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اونچا ہے ہو سکتا ہے یہ قانون نبی کے لیے نہ ہو امت کے لیے یہ قانون ہو امت کے لیے قانون اس لیے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء محققین سے اپنا رابطہ رکھ کر احادیث کے بارے میں جو آج کل مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے ہر آدمی کو دیکھو کہ کہہ رہا بھائی حدیث میں حدیث میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے تھیں اور بعد میں منسوخ ہو گئی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے و مما مست نار خود اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام کا ارشاد ہے کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے استعمال کے بعد وضو کیا کروں آگ پر پکی چیزوں کے استعمال کے بعد وضو کیا کروں یہ مسئلہ بہت ماری کا تل رہا ہے تقریباً ایک نہیں پچیس روایات ایسی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے استعمال کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرنا پڑے گا خود حضرت میں سلما فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے سے فارغ ہوئی آپ گئے وضو فرمایا پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے لیکن جتنی روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے کے استعمال سے وضو ٹوٹتا ہے اتنی ہی بیس یا پچیس روایات اس پر بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پکانے کے بعد پکی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا بغیر وضو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شمائل ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں میں نے ایک پہلو کا علاج جم بن مشوین بکری کا گوشت جو دست کا تھا بھون کر سرکار کی خدمت میں میں نے رکھا فا اکالا آپ نے کھایا ولم یتوزا وضو نہیں کیا وقام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اب آئیے صحابہ میں بھی دو طرح کی باتیں ملتی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا جب کبھی کوئی بھی آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرتے تو اس کے بعد فوراً وضو کر لیتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بھی دیکھا ہے اقوال کو بھی سنا ہے ایک لاکھ سے زائد حدیثوں کے حافظ ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کا عمل یہ تھا کہ وضو کرنے یعنی کھانے کے بعد گرم گئے آگ پر پکی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے ایک صحابی نے کہا دیکھا تو کہا بھائی میں تو ابن عباس کو دیکھا کہ وہ گرم گئے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے استعمال کے بعد وضو جو ہے کر لیتے ہیں اور آپ کا حال ہے کہ آپ وضو نہیں کرتے اب اور فرمایا کہ ہاں ضروری نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا ہے یہ اتفاق سے ابن عباس بھی خود پہنچ گئے ارے بھائی کیا بات ہے کہ آپ جو ہے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے استعمال کے وضو نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ وضو نہیں میں نے سرکار کو دیکھا ہے اب وہ اس پر جو ہے چونکہ انہوں نے ابن عباس نے جو عمل دیکھا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے ابو حریرا رضی اللہ انہوں نے دیکھا وہ بھی اپنی جگہ صحیح مگر حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب سوال کیا سوال یہ کیا کہ بھلا بتاؤ کہ ایک آدمی اگر پانی گرم کرتا ہے اس کے بعد وضو کرتا ہے بھلا بتاؤ اس سے وضو ہوتا یا نہیں ہوتا پانی آگ پر پکایا گیا ہے وہ گرم ہے پانی اس سے اگر کوئی وضو کرے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا یہ کہتے ابن عباس نے کہا حضور کی بات کے سامنے اپنی فلسفے کی باتیں مت کرو خود حضرت ابو رضی اللہ عنہ سمجھا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ دیکھا ہے تب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قائل ہو گئے کہنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے طرف سے احادیث مطلق حدیث ہے یہ قابل حجت ہو ایسا نہیں ہے جب تک کہ وہ سنت ہونا ثابت نہ ہو سنت ہونا ثابت نہ ہو یہ چیزیں ضروری ہیں اس لیے حدیث کو اور سنت کو سمجھنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات قول کو جہاں سنت کہا جاتا ہے وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے ایسے ہی کوئی نبی کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا ہو حضور اس پر خاموش رہے ہوں یہ بھی سنت ہے کیوں اگر غلط ہوتا حضور خاموش بیٹھتے ایسا نہیں ہو سکتا اسی لیے شیخ محدث عبد الحق دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت یطلق علی اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی تقریری سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہیں آپ کے اعمال بھی ہیں آپ کے سامنے ہونے والے تمام افعال بھی ہیں جس پر حضور نے سکوت اختیار فرمایا یہی نہیں والا قول صحابی و فعلی ہی و تقریری ہی سنت یہ بھی ہے صحابی کا قول بھی صحابی کا عمل بھی صحابی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا صحابی خاموش رہے وہ بھی سنت ہے کیوں صحابی وہی کرتے ہیں جو حضور کو کرتے دیکھا ہے وہی بولتے ہیں جو حضور سے سنتے ہوئے انہوں نے عقض کیا ہے کوئی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط کام کرے تو حضور ٹوکتے تھے ایسے ہی صحابی کے سامنے بھی غلط کوئی کام کرے تو اس کو بھی ٹوکا جاتا تھا یہ ہوتی ہے جس کو جو ہے سنت الغرض کہنا یہ پیغمبر علیہ صلاحت وسلام کے جہاں قرآن ہمارے لیے حجت ہے وہیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی آپ کے اعمال بھی آپ کے سامنے ہونے والے افعال یہ بھی سنت ہے یہ بھی حجت ہے دونوں میں فرق یہ ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا الفاظ بھی اللہ کے طرف سے ہوتے تھے اور مضامین بھی اللہ ہی کی طرف سے اتارے جاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو کچھ پڑھتے تھے وہی کی روشنی ہی میں جو ہے آپ قرآن جو ہے پڑھتے تھے اور صحابہ کو بتاتے تھے مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت سی باتیں اتاری گئیں الفاظ آسمان سے جبری لے کر نہیں آئے وہ بھی وہی ہے وہی وہ بھی ہے جو دو اٹوں کے درمیان قرآن کی شکل میں وہی وہ بھی ہے جو حضور نے کہا ہے کیا ہے آپ کے سامنے کسی کو کرتا دیکھا گیا اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ بھی وہی ہے فرق یہ ہے یہ وہی مطلوب ہے جو تلاوت کی جانے والی ہے قرآن کی حیثیت سے دوسرا صرف مضمون حضور کے دل پر ڈالے جاتے تھے آپ علیہ صلاۃ وسلام الفاظ اپنی طرف سے بیان فرماتے تھے اسی لیے قرآن کیا کہتا وما ان ہوا اللہ وحی یوحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے تھے جو کچھ بھی کہتے تھے وہی کی روشنی میں کہتے تھے وہی کی روشنی میں گئے موجودہ زمانے میں احادیث سے رسول کے بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے ورنہ تو امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے یکفین القرآن بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے وہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے پیر پھیلا کر بیٹھیں گے ہاتھ قرآن قرآن مجید ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہیں گے یکفین القرآن یکفین القرآن بس میرے لیے قرآن کافی ہے کوئی اور چیز نہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ بہت سی وہ چیزیں جو قرآن نے حرام نہیں کیا ہے میں حرام کرتا ہوں سرکار نے فرمایا تمہارے لیے کتا حرام کر دیا گیا ہے اور ہر وہ جانور جو چیز پھاڑنے کھا جانے والا ہے وہ بھی حرام کر دیا گیا قرآن مجید میں کتا حرام ہونے کا تذکرہ نہیں ہاتھی ببر چیتا جتنے یہ حرام جانور ہیں ان کی حرمت کتاب اللہ سے نہیں سنت رسول اللہ حضور کے ارشاد سے ثابت ہے حضور کے ارشاد سے ثابت ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے ویسے صحابی کا قول بھی صحابی کا ارشاد بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موافقت کی ہے وہ بھی حجت ہے ورنہ سوچنے کی بات ہے پانچوں وقت کی جو آزان دی جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ اذان نہ وہی اتری نہ سرکار نے اذان کے کلمات کو احادیث کی حیثیت سے بیان کیا ہے یہ اذان در اصل حضور کے زمانے میں دو صحابی کو خواب میں سکھلائی گئی تھی اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے پورے علماء کا پورے دنیا کے علماء مفتیان کرام کا اتفاق ہے اذان وہی کی شکل میں حضور پر نہیں اتری نہ اذان کے کلمات حضور نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیے دو صحابی نے خواب دیکھا ایک ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی اور دوسرے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے صحابہ کرام اس فکر میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ تشریف لانے سے پہلے ہی فکر مند تھے کہ کسی طرح لوگوں کو نماز کے لیے جوڑنے کا طریقہ مقرر کرنا چاہیے فکریں ہوتی رہی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی گزرے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں تاریخ شاہد ہے اگر یہ زیادہ زندگی پاتے تو ان کا مقام سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کم نہیں تھا اتنے اونچے درجے کے صحابی وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے ہم سب جو ہے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے سرکار جب آئیں گے تو کتنے مسلمان ہیں کیسے بتا بتائیں ہم ایسا کیا جائے کہ ایک وقت دعوت کی جائے سب اکٹھے ہو جائیں اور اس میں جو ہے باضابطہ ضیافت میں سب کی جو ہے آداد و شمار جو ہے گن کر محفوظ کر لی جائے تاکہ حضور جب آئے تو ان کو بتا دیا جائے چنانچہ ہوا کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا مدینے میں جتنے تھے باضابطہ ضیافت کی گئی جب پورے مسلمان جمع ہوئے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ ساڑھے تین سو مسلمان حضور کی آمد سے پہلے مدینے میں موجود ہیں اب آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ دیکھو ہم بھی ہفتے میں ایک بار اکٹھے ہو کر عبادت کریں جیسے یہود ہفتے کو جمع ہو رہے ہیں جیسے نرسارا عیسائی اتوار کو جمع ہو رہے ہیں ہم بھی ایک دن جمع ہو جائیں اور کسی نے مشورہ دیا پیر کے دن رکھے کسی نے کہا منگل کو رکھے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں ہم تو ان کے آگے رہیں ہفتہ اتوار سے اوپر والا دن جمعہ کا ہے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ مشورہ ہوا اور پیغمبر علیہ السلام بھی چاہتے تھے میری امت کو ایک پلیٹ فارم پر میں دیکھوں کہ یہاں کتنے مسلمان ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کرتے کرتے بنو سالم کے علاقے میں جاب داخل ہوئے اللہ پاک نے نماز جمعہ کا کی فرضیت کو نازل فرمایا اب یہاں فکر ہو گئی اس موقع پر صرف یہ جامعات السلات جامع جامعات یہی اعلان کر کے آؤ بھائی جماعت کھڑی ہو رہی ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں آئیے آئیے یہی اعلان ہوتا تھا صحابہ یہ سوچنے لگے کہ بعض لوگ ناخوش بجاتے ہیں ناقد یعنی ڈھول ہوتا ہے جس کی آواز سے ان کے اپنے قبیلے کے لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ نماز کے لیے بھی ایک جو ہے باضابطہ ڈھول رکھا جائے اور مدینے کے بالکل بھی شہر میں اس کو مارا جائے کہ وقت ہو چکا ہے سارے کے سارے مسجد میں جمع ہو جائے کسی نے کہا آگ جلائی جائے بعض نے کہا کہ نہیں آگ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ تو آگ کو پوجنے والی ایک قوم موجود ہے کہتے یہ مشورہ ہوا مختلف انداز سے اس دوران میں حضرت جو ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے وہ فرشتہ تو جانتے نہیں تھے تو صاحب آ کر حضور سے کہا کہ ایک شخص کو اترتے ہوئے دیکھا اور ہاتھ میں ناخو سے بہترین ڈھول ہے میں نے کہا اتبی وہ ناخوش کیا اس ڈھول کو بیچو گے اس نے کہا کیا کرو گے اس کو لے کر کہا بھائی اس لیے کہ خریدنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس نماز کو اکٹھے کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے ہم ڈھول بجائیں گے لوگ سنیں گے مسجد کو آئیں گے تو اس نے کہا میں اس سے بہترین کلمات تم کو سکھاؤں کیا سکھائیے کیا کلمات ہیں کیا نے سکھائی اب وہ پوری اذان کے کلمات مکمل جو ہے فرشتے نے سکھائی اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی صبح ابھی فجر کی نماز کو ایک گھنٹے کا وقت باقی تھا آنکھ کھلی دوڑے دوڑے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ناقوس لیا ہوا اس سے میں طلب کر رہا تھا اس نے کہا اس سے بہتر کلمات میں تم کو بتاؤں اور اس نے یہ کلمات سکھائے سارے کلمات حضور کے سامنے پیش کیا تو کہا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتظام ہے جو اللہ پاک نے ہم کو بہترین طریقے سے بندوں کے اکٹھے کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ بلال کو اور بلال کو رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا سوتن آواز ان کی بہت بلند تھی اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو کہا ایک ایک کلمہ ان کے کان میں تم کہتے جاؤ بلال بولتے جائیں گے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اوپر کھڑے ہو کر جب اذان دے رہے ہیں بے نہیں یہی خواب سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ان کی آنکھ بیدار ہوئی تو وہی فرشتے کے کلمات اذان کے ذریعے سے بلال دے رہے ہیں تو دوڑے دوڑے اپنی چادر کے ساتھ کھینچے کھینچے آئے سرکار کی خدمت نے پیش کی ہوئی ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ایک ناقوس بیچنے کے لیے آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ ہم کو بھیج دو تو اس موقع پر اس نے کلمات سکھائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے فرمایا وہاں پر صحابہ کرم دین کے حاصل کرنے کے بعد دین کے پھیلانے کی ایسی فکر فرمائی اللہ پاک نے پور دنیا میں قیامت تک اللہ کا نام سر دنیا میں روشن ہو اور جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہو یہ وہی کے طور پر نہ نبی پر اللہ نے اتارا نہ نبی نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذان کے طور پر قائم فرمایا اسی لیے حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی اس امت کا ایک خاص ہے اور یہ امت کی ایک امتیازی شان ہے اللہ پاک نے ان کے نیک اور صالحین کے خوابوں کو بھی حجت بنا دیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کتاب اللہ میں ہے تو مانیں گے سنت رسول میں ہے تو مانیں گے صحابہ کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر اذان کیسے آئے گی اذان تو صحابہ نے ذکر کی ہے حضور کے سامنے پھر کس بنیاد پر اذان دی جا رہی ہے کیا حضور پر وہی اتری تھی یا حضور نے بیان کیا تھا یہ تو دو صحابی کا خواب ہے مگر یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے ہر ایک کا خواب بہتر ہوتا ہے علماء نے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں یہ خواب رحمانی ہوتا ہے ایک خواب شیطانی ہوتا ہے یہ خواب خیالی ہوتا ہے یہ خواب خیالی ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ذکر و اذکار میں گناہوں سے بچتے ہیں خصوصی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر عنایت ہوتی تھی تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں اختیار کرنے والا صحابی ادنا درجے کا صحابی کیوں نہ ہو وہ سرکار کی صحبت میں گلی میں شہادت پڑھ لیتا مسلمان ہوتا اور اپنے آنکھوں سے حضور کو دیکھتا خدا کی خدا کے پاس درجات خدا کے پاس اس کی بلندیاں ایسی ہوتی جیسے کوئی آدمی زمین سے نیچے کی طرف لفٹ کو اوپر سے لفٹ دباتا ہے تو سینکڑوں جو ہے منزل بھی کیوں نہ ہو وہ لفٹ نیچے سے اوپر کو پہنچتی ہے کوئی شخص ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہ سرکار کی صحبت کی برکت ہے تو بھائیو ضرورت اس بات کی موجودہ زمانے میں یہ ہے ایک طبقہ نکلا ہے جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے جن کو اب وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ تعارف کرواتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں یہ اہل قرآن بھٹکا ہوا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے یقین القرآن ہم کو قرآن کافی ہے باقی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر کسی آیت کی تشریح اور تفصیل ہم قرآن کی نہیں سمجھ سکتے وہ علیہ کا ذکر لی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ کے اوپر بیان کے اتارا ہے آپ اس کی تشریح بیان کریں گے تشریح آپ بیان کریں گے جتنی سرکار کی زندگی ہے وہ سارا کا سارا قرآن کی تشریح اما جان سے پوچھا گیا تھا سرکار کے اخلاق کیا تھے اما جان نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو کچھ قرآن تھا وہی سرکار کے اخلاق تھے الغرض بھائیو ضرورت ہے تو یہ جو منکرین حدیث ہیں جن کو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور ان میں سے بعض اس قدر مبالغ آرائی سے کام لیتے ہیں امت میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے بے قرآن پڑھو تو سمجھ کے پڑھو ورنہ خالی مت پڑھو یہ بھی غلط ہے قرآن کے مقاصد ہیں پہلا مقصد قرآن کی تلاوت کرنا دوسرا مقصد قرآن پاک کو جو ایک سمجھنا ہے تیسرا مقصد قرآن پر عمل کرنا چوتھا مقصد قرآن کی تبلیغ کرنا چاروں الگ الگ بنیادی مقاصد ہیں چاروں الگ الگ بنیادی مقاصد ہیں تلاوت کرنا ابس سمجھا جاتا ہے یہ کیا تلاوت کرے پڑھے تو سمجھ کر پڑھو نہیں تلاوت بھی مستقل مقصود ہے ورنہ کیا ضرورت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد میں چھ چھ پارے آپ تلاوت کر رہے ہیں تلاوت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اور قرآن میں کتنے ایسے الفاظ بھی ہیں جس کے کوئی معنی بیانی نہیں کیے گئے یاسین ہے الف لام میم ہے ہے مدثر ہے مزمل ہے مزمل کے معنی تو ہم سمجھتے ہیں لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے اعتبار سے ہے ورنہ تو الف لام ہے الف لام میم ہے الف لام راہ ہے یہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہے جب مانی نہیں ہے تو لہذا کیا قرآن سے نکال دو گے اسے اللہ پاک جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ قرآن پڑھو تو سارے لوگ سنیں گے محظوظ ہوں گے وہاں کوئی یہ تذکرہ نہیں ہوگا کہ ٹرانسلیشن اردو میں ہوگا یا فارسی میں ہوگا یا انگریزی میں ہوگا خالص قرآن پڑھا جائے گا خود پرور عالم سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سنائیں گے اللہ تعالیٰ جب سورہ رحمان سنائیں گے تو جنتی ایک ایک آیت کے سننے پر اے بھائی بے شمار جو ہے وہ لذتیں لوٹتا رہے گا اور کہے گا پرور دگار کوئی نعمت نہیں چاہیے بس آپ کی خیرات کی نعمت چاہیے پھر وہاں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن ہوگا جنت میں یہ کام ہوگا اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں خالص تلاوت بیکار ہے تو کیا اللہ پاک جنت میں بیکار کام کرنے والے ہیں نہیں تو الغرض کہنا یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور یہ اس طرح کی دو چیزیں اور بتائی گئیں جس میں جو ہے اجماع ہے اور قیاس ہے یہ سب بخت کی ضرورت ہیں اور بنیادی طور پر ان تینوں چاروں چیزوں کو بنیادی طور پر پکڑ کر چلتا ہے وہی سراط مستقیم پر چلنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہر جمعرات کو ایک ایک دو دو حدیث کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور یہ احادیث بھی دوسری جگہ کہاں آئی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کی تشریح بھی سامنے آتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور علماء حقہ سے اچھی طرح رابطہ رکھنے اور ان سے دین کو سمجھنے اور مسائل شرعیہ کو ان سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد